فاتحہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے بہت مہربان نہایت رحم والا ہے انصاف کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا قذب ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے